सर्वं مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا عليك عليك يا يا يا يا سيدي سيدي رسول الله الله الله وعلى وعلى آلك آلك وأصحابك حبيب والصلاة والسلام عبد وأصحابك يا نور الله سالانہ ادارے میں جلسہ شریف چیز میرے متعلق علاوہ باقی سب سے بس بزرگان بگر گانے مواقع ملے اگر کوشش بھی اگر غلط ہے تو ہونا چاہیے اگر صحیح ہے تو اس وقت جناب کے کے سامنے جس موضوع لفظ شہید کرا گیا عنوان ہے ہر نبی ہر امتی ہر حال کو جانتا ہے اپنے امتی دے ہر امتی ہر حال کو جانتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کو خالق اور مخلوق کے درمیان فرق رکھنا ہر چیز کو ہر وقت دیکھنے والا بغیر کسی اہل سنت و جماعت آخر گے نبی سب کچھ جانتا ہے وہ اگر زبان کا ظاہر نہ بھی تو دل ضرور جان گا نہیں کران نے اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دل کی گل بعض وقت یعنی ہر وقت انسان زبان نہ ظاہر کرے اسے واسطے فرمایا گیا اتنا بندہ مالو کی بندہ زبان نہ ظاہر کرتا ہے نہیں یہ کلمات اظہار سے ہو رہے کہ اس موضوع نو صرف اور صرف قرآن میں میں اللہ فضل و کرم دے قرآن بڑی جامع کتاب ہے یہ سارا کچھ ہے لیکن صحیح توجہ اگر اللہ سال اور فرمایا رب العالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی شان آپ بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ میں نقل فرمائی اور خود رب العالمین نے بھی انہوں کی شان خود بیان فرما دی کہ وہ ان ہے سن یہ گل اس واسطے کی بالکل کسی پاسوں بھی بولنے کی گنجائش فرمایا ہوں عیسا علیہ السلام وہ نبے دماغ کرونا وما سب مولانا تشریف فرمانے استدلال ہوتا ہے یا عبارت نال یا اشارے نال یا دلالت نال یا تقاضے تقاضا میں اپنی طرف بول رہے علماء ابتدا تقاضا اور ابتدائی کو مانے تو قرآن مجید جیوں ان اچارے پریتیاں نال نہیں تو تین طریقے نال استدلال نہ چیز ضرور قرآن کی عبارت بھی دسے گی اشارہ بھی دسے گا دلالت بھی دسے گی کہ ہر نبی اپنے ہر نبی کے ہر حال کو جانتا اللہ ماشاء اور اس آیت کریمہ کے سرج میں دو قسم کے کرانا اگر میں بلاغت بلاغت کے مطابق ترجمہ ہوئے ہوئے تو پھر گا وقتاً فوقتاً کیونکہ استمرار واسطے ہوتا ہے ہاں جی تو مانا بنے گا وقتاً وقتاً فوقتاً فوقتاً میں رہا ہوں یعنی جو وقت رہو کیونکہ ظاہر کھانا ایک کو بارہ پڑے نا مقصد کی میری میری زندگی زندگی ورنہ مقصدی لیکن ہوں انہوں نے اور آسمان سے نے یا جتنے اللہ چاہتا ہے تو فرمایا جنا چیر پاس میں دستا رہا گا تھی پوچھتے رہنا میں دستا رہا گا جو تھی کھانے ہو وقت فوقت جو گھر میں چھپا ہو وقت فوقت میں سب دسیا کرا گا یہ نبی کا دعوی اور اللہ کی تصدیق تصدیق فرمائی فرمائی کہ یہ آپ نے فرمایا ہے ہے ہو ہو اور اللہ نے فرمایا فرمایا میں کا گا ہو سکتا ہے دعوی ہوتا کسی کا کا خیال مومن تو نہیں نہیں اٹھنا لیکن اللہ والا ہو دس دتا کہ وہ ڈٹتا رہتا سی رہا میں انہوں انہوں سی سی سی میں میں جان جانتا سا سا تو وہ وہ کرتا کرتا میرے میرے سامنے سامنے دیکھتا دعوی بالکل حق لہذا جو تصا چھپانے سو عیسا کیوں میری اکھا کے سامنے لوگ اور پا رہے ہیں میں دیکھ رہا تین میں شان دتی اے لوگو میں نے حضرت عیسیٰ کو یہ شان توجہ کرا اور دیکھو بھائی اللہ اکبر ایتھے امت دے دو حالات کا ذکر دو حالات کا موضوع سی ہر حال ذکر کتنے حالات کا ہے دو کروں کھاتے رہتے جو کچھ کھاتے رہتے ماں کرواں جو کچھ کھانے رہتے ہو جو چیز بھی کھانے استعمال ہوتی وہ ایک حال ہو گیا کھان سے دوسرا ہو گیا گھر چھپان سے مطالعہ یہ عبادت سہمت کتاب بول سا حنفیوں کے دوسرے بار کے مساوات یا پیاس مطلب کہ اللہ تعالی نے دو حال تک باقی سارے چڑ دیتا ہے کہ جی دو جانتا ہے ہونا ہے تو گور کر دیں جنہیں وہ جانتا ہے کے لیے روک جن نے روکنا ہے انہوں روکنے کی دوڑ کو جس نے نہیں رکھنا انہوں روکنے کی اور ایک کام ہی ایسا ہے موبائل نال کو سونا کہ کھان تو صرف کھان والی چیزوں چھپان والی تو ہر صرف چھپان والی نے باقی نہیں جانتے بے وقوف یہ مانا سکتے اس کی وجہ گل سمجھو پہلے نمبر پہ یہ نہیں نبی چٹی کا کا کا علم ہے ہے ہے ہے کہ کسی اچھا کیوں لوگ نہیں کرتے کھانا ان کو پھر بیٹھے سارا سب کچھ یار یعنی گندی گل گل سوچنی پہلے کی ہو گئی دوسری نمج گ یا علم اللہ اللہ جتنے اگر کوئی تو سوال کرے کہ کیا تعالی بھی ہر چیز کی حقیقت کو کو جانتا ہے ہے اگر وہ ہاں کیڑے کے کرتے ہیں کہ دس کیڑا نبی دی شریعت نہیں یہ نبی دی شان ہے جنوں کو ظاہر کرتا ہے کسی نے جب کھان کی گل ہے کھان دیا چیزاں یہ ہر کھائی جان والی شہر کے دور کے دور ہر کھان والی شہر ابتدا تو لے کے انتہا تک نبی اور جاؤ گا گاجر کھاتی گاجر اکی کے ہوئی بیج کی کتنے پہ آتے بیج کتنے پہ آتے کیڑی رنگ دا سی گاجر کس شکل کیڑی کیفیت کمیت وٹی چھوٹی سب کچھ پہ آئی کچھ ہوگی سمجھے گا اللہ اللہ پیر کی کی گل نہیں تھی یہ ہے اگر ہر ہر چیز کر دینا کاغذ دیکھ جانے سر نبی کا علم کا بیان نہیں سی تمام حالات جانتا ہے یا اپنے حالات میں یا گھر کے کے حالات حالات میں جب نبی جانتا جانتا ہے پھر باہر بھی سارے سودا جان رہا ہے نہیں جان سارے سودے جانے نال نہیں ہوتا تو پھر پیر جانے نال ہو جانا جی پیر جان سڑکے جا ہو جو ہے جو ہے جو ہے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں گھر جاننا ہو گھر میں حضرت ہو جاننا ہو جاننا جاننا وا وا تھوڑے کھان والے حالات حالات حالات نو بھی اگر وہی پتی گھر بیٹھا ہوئے طبیعت ہے طبیع چیزاں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ والے کی گل عجیب گل ہے آپ یہ نہیں کوئی مائی دروازے سے قرآن نہیں سکتا انہوں فرمایا میں دساں گا دس بار آؤں گا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ انہوں ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرا پیارا میرا پیارا ہے یہ میں یہ نہ سمجھا دے جی ارادہ کرے تو میں پورا نہیں کرا کرا گا توجہ اللہ تبارک اللہ کا علم نبی ندی کے دے رہے ہیں شناؤ خالق کے بول روس کا نانا مسلم کا چادر گانا لکیم کا دل ٹوٹ جائے سکھ لیا لیا دکھ ٹالے رو انہ لے ماں انتما ماں جا گیا ہری لے تم کا مانا جا گیا اور توجہ توجہ فرما اگر کوئی یار سے کر رہا موجود موجود سی تیرا ہر حال نو جانتا ہے ہے ہے اتنے محسوس کرتا نبی اور سکھ ہیں کہ میں مناسبت فرما سکتا اگر اللہ تعالیٰ میں میں رقم دے فرما ہو ہو کچھ محسوس اپنا کرتا ہے تائیوں تائیوں پہ پہ کس خاص پہلے علم علم علم نہیں نہیں نہیں تو سکتا سکتا سکھ آ ہوئے گا لیکن خالی جو علم ہوئے خاص نہ ہوئے کچھ نہیں کرے گا اللہ تعالی نے ایک شہر کیا فرمایا کہ درد ڈرتے رکھ دینی رکھ دیں نارے تقریر نارے رسالت اور تانا علی امین والی شریف سارے ہزار کشمیر ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے دکھ ٹالنا سکھ لیا واسطے لازم اگر حال جانتا نہیں عزیز کے اللہ نے نے نے فرمایا عزیز عزیز علیکم علیکم یہ تعلق صحابہ صحابہ نال نہیں کہ دوسرے کو امتی تھوڑے جڑے تو یاد اصل عیسیٰ جو فرما رہے ہیں میں گا اس ویلے سبحان اللہ صفت مشبہ ثبوت واسطے ہوندی ہے حدوث واسطے دوسرے ہوندے نے صفت مشبہ ثبوت واسطے ہوندی کی مطلب دوسرا کہتے ہو مولانا وہ سونا نہیں جڑا آدمی سونا بن کے آئے میک سونا نہیں کہتے سونا وہ جمدیا نقش مین سونے ہو جڑا سونا جمدیا سونا ہوئے حضرت کو سونا نہیں ہے یہ نہیں سویا ہوا گیا Amém. اپنے ہر امتی ہر حال میں جان دے ہن حضرت عیسیٰ دی امت ہے جڑی انہاں کو پایا کرے اے سن کے لاواں محمد پاک دی امت کون ہے آپ نبی لوگ کے ہے پہلے نبی بھی امت سے نبی دی امت دی امت سے معلوم ہوا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سمجھو نہیں نانا کھلو باپی کے دے کنیا کنے کنی بری جا رہے نا تیر دے موضوع کے دے بندے پر اینا کھڑا رہے میں اوہ آلہ حضرت کا بیان آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ کیوں میں قسم کھا دا قرآن کا بیان شک کر ایمان دل جاوے آہ ہم سن لے کے You're worthy. you نہ پتا ہے پتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے سدن کا صرف ہوگی نہ ہوگی اگلی گل ہے سو فائدہ نہیں آشر نہیں ہونا دوسری سونا دے دے سکا والا سگا والا پیار پارو سکے سونے لوگ میرا دو ہجرت دل دل دل رکھتا رکھتا حال رہے سن ایک بھی ایسا نہیں میں آخا یہ یہ میرا میرا بیلی ہے ہے سنگی دو دل دل نو اپنے کا سنگی بنا لوا سنگت لگت شدہ رات میرے نبی لکھا پورس خلیم لکھا رہا میرے کر کے سکریت یا پر کتابہ مدار شعبہ امام احمد کے نفر کے کتابہ فرمایا سکریت یا مطلب کرتے ہیں لے کے آخر تک رب سونے میں بارے ایک زندہ جنہی شاکر میں مجھوئے وہ قوم میں کریم موسیٰ کریم کی قوم جا رہے کیا آگے جی دے میں کچھ بہت ساتھے باتے ہیں سنکھے جامعہ صدیق اکبر ایک بارہ نہیں آتے ہیں ساری پہاڑ نہ چکی محمد شہر کے جن پہ ہوں یہ جمع پڑھا رہا ہے اگلا نہیں دیکھ رہا صحابی اگلا نہیں دیکھ رہا یہ دیکھ رہا ہے کر کے پکاریا بھی بھی اور سنایا پیدا ہو گیا چوتھی صورت پکارے والا جی لوگ Oh, uh, yeah. اللہ نے اپنے نبیوں کو شان قدرت طاقت روحانی عطا کی ہوتی ہے دیکھنے کی جان اگر اور وہ چاہے جن جن انسان کی طاقت سر کر لیتا ہے جی پالج پایا گیا جی فلانا ہو گیا جی ہٹ بہت ہلڑوں رہ گئے وہ رب چاہے کہ سر کر لو سمجھ نہیں لگی شان ہوئی تحت ہی آپ فرما دے ہوں سب کے جاوا جانا فرما متا سدا لوگ شان دتی ہوئی فرمائے گا سبحان اللہ حضرت عزیز الحال عزیز الحال سبحان اللہ ایک اور بات ہے جو یہ پیتا فرق ہے ایک کاکنا وہ خود ہے ایک کاکنا وہ کراؤں دے کراؤں دے یعنی اللہ نوار اپنے اللہ کے بارش میں لہرا پہلا کرائیاں نے سبب بنی کرتا وہی اور اگر کوئی آپ کے وہ کرتے تو وہ میں یہ جمع آپ کو بارش میں رہنا موسم بہار میں سبزہ اگا دیا موسم بہار نہیں اگایا اللہ اگایا موسم بہار اور کہتے ہیں یہ سبب بڑے رحمتہ سبب جو رب کا نبی بنے تھے آخر نے وہ کیتا ہے اس وجہ سے کسی نے داتا لگے کسی نے لاکھ داتا کیوں آتی ان گل کرو اللہ سنو ہاں، جناب جامع ہوئی گزارش ہے سونا ہوئے دور کر دو چنگا شریف حضرت بلال جی، لینے والے کا احسان سمجھتے سن لینا ہوں جڑے دین والے سن لے اگر تیرا ذہن ہو جائے بلند اور مستفاد یار مانتے تو سمجھے کہ لینے والے کا بھلا ہو جو انہیں لے کے میرا بہانا ہو جائے انسان نہیں اس واسطے وعلیکم السّلام